السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم رب ربش راہلی صدری ویسر علی عمری وحل القدت قولی سبق نمبر اک سو پینسٹھ آیت نمبر تیس سے پچاس تک lesson number hundred and sixty five آیت نمبر تھرٹی ٹو ففٹی لفظی ترجمہ اولم کیا بھلا نہیں یارا دیکھا ان لوگوں نے کفرو جنہوں نے کفر کیا ان سماواتی بے شک آسمان ول اور زمین کانتا وہ دونوں تھے رتقن ملے ہوئے تو جدا کر دیا ہم نے ان کو الگ کر دیا ہم نے ان دونوں کو وجعلنا اور بنایا ہم نے من الماء پانی سے کل شیئن ان ہر چیز کو زندہ ہر زندہ چیز کو شعی ان صفت موصوف ہے اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا زندہ چیز شعی ان حین ہر زندہ چیز کو افلا کیا بھلا نہیں منون وہ ایمان لائیں گے وجعلنا اللہ اور بنایا ہم نے فل اردی زمین میں رواسیا پہاڑوں کو انتمیدہ ہل جائے گی بہم ساتھ ان کے وجعلنا اور بنائے ہم نے فی ہا اس میں فجاجن کشادہ راستے سبلن راستے لعلہم تاکہ وہ یحتدون ہدایت پائیں وجعلن السماء اور بنایا ہم نے آسمان کو سقفن ایک چھت محفوظن محفوظ وہم اور وہ ان آیاتہا اس کی نشانیوں سے موردون منہ مو موڑنے والے ہیں وہ الدی اور وہ اللہ وہ ذات ہے خلق اللیل نہ اس نے بنایا رات اور دن کو والشمس سول اور سورج اور چاند کو کلن سب کے سب فی فلکن ایک فلک میں یسبحون تیر رہے ہیں وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے لبشرن کسی انسان کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الخلد ہمیشگی کو اف امتا کیا پھر اگر تم مر گئے فہم تو وہ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں کل نفس ہر ذائقتو چکھنے والا ہے الموت موت کو ونبلوکم اور ہم آزما رہے ہیں تم کو بشر سات شر کے اور خیر کے فتن تن آزمانا آزمائش کرنا اور ہماری طرف تر جاؤن تم لوٹائے جاؤ گے وہ ادا را کلینہ اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا ان کا نہیں وہ بناتے تیرا اللہ حزوا مگر مذاق احاظ الزی کیا یہ ہے وہ شخص یز جو ذکر کرتا ہے آلحتا کم تمہارے الہوں کا وہ حالانکہ وہ بکر رحمانی رحمان کے ذکر کے ساتھ ہم کافرون وہ انکاری ہیں خلق الانسان پیدا کیا گیا انسان من عجل جلد بازی سے سری گم قریب میں دکھاؤں گا تم کو آیاتی اپنی آیات فلا تستعجلون پس نہ تم جلدی مچاؤ وہ یقولونا اور وہ کہتے ہیں متا کب ہے حاضا یہ الوادو دھمکی یعنی قیامت ان کن تم اگر ہو تم صادقین سچے لو یا لم الزین اگر جانتے ہوتے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا ہی نہ جس وقت لا یا کفونا نہ بچا سکیں گے نہ ہٹا سکیں گے انوجو ہم اپنے چہروں سے انا آرا آگ کو ولا اور نہ انظہورہم اپنی پشتوں سے ولا ہم اور نہ وہ یون سرون مدد دیے جائیں گے بل بل کے گی ان کے پاس بخت اچانک فتح ہم تو حیران کر دے گی ان کو فلا استطیعون تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے رد دہا اس کو رد کرنے کی لوٹانے کی پھیرنے کی ولا ہم اور نہ وہ یون ضرون مہلت دیے جائیں گے ولقد اور البتہ تحقیق استحزیا مذاق اڑایا گیا برسول کئی رسولوں کا من قبل کا آپ سے پہلے فہاقہ تو گھیر لیا بلزین ان لوگوں کو سخیرو منہم جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے ماکانو جو تھے وہ بھی ساتس کے یس مذاق اڑاتے کل کہہ دیجیے میں اقلاح کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری بل نہار رات اور دن کو منر ہم بلکہ وہ ان ذکر رب اپنے رب کے ذکر سے موردون منہ پھیرنے والے ہیں لہم آلیہ تن یا ان کے لیے کچھ الہ ہیں تم نہ اہم جو روک رہے ہیں ان کو من دون نہ ہمارے ہمارے مقابلے میں لا یستتی نہیں وہ استطاعت رکھتے نسرا انفسہم مدد اپنے نفسوں کی ولا ہم اور نہ وہ منا ہماری طرف سے یس حمایت دیے جاتے ہیں یا ساتھ دیے جاتے ہیں یس ہبون بل متا بلکہ فائدہ دیا ہم نے ہاں الای ان لوگوں کو و آبا اہم اور ان کے آبا و اجداد کو حت یہاں تک کہ تالا لمبی ہو گئی علیہم ان پر العمر عمر افلا یرونا کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے انا کہ بے شک ہم ہم آ رہے ہیں زمین کو نن خسا ہم گھٹا رہے ہیں اس کو من اطرافہا اس کے کناروں سے افہم الغالبون کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں کل انما بے شک انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو بالوح وہی کی بنا پر ولا ولاسم اور نہیں سنا کرتے اسم بہرے ادعا پکار کو ادا ما جب یون ضرون وہ خبردار کیے جاتے ہیں ولا ان اور البتہ اگر مست ہم چھو جائے ان کو نفحتن ایک جھونکا من عذاب رب کا تیرے رب کے عذاب کا لقول البتہ وہ ضرور کہیں گے یا وئی لنا ہائے افسوس ہم پر انا بے شک تھے ہم ظالمین ونا دا اور ہم رکھ دیں گے الموازین پلڑوں کو القستہ انصاف والے یا ترازو انصاف والے لیوم القیامہ قیامت کے دن فلا نفسن تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی شخص پر شعی ان کچھ بھی وہ ان کا نا اور اگرچہ ہو حبتن ایک دانے کے برابر منخر دلن رائی کے اتینا بہا ہم لے آئیں گے اس کو وہ کفا بنا حاسبین اور کافی ہم حساب لگانے والے و ل آتے نا موسا اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسا علیہ السلام کو وہ ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرقان وہ دیا ان روشنی و ذکر اور ذکر للمتقین متقی لوگوں کے لیے اللہ زینا وہ لوگ یکشونا جو ڈرتے ہیں رب اپنے رب سے بالغیبی غائبانہ طور پر وہم اور وہ منسا آتی قیامت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں مبارکن اور یہ ہے ذکر بابرکت مبارک انزل نہ ہو نازل کیا ہم نے اس کو اف ان تم کیا بھلا تم لہو منکرون اس کے انکاری ہو بس پہلے اس کی تلاوت سنیے 119.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 ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون